حضرت حارث سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے والے کھلانے اس پر گواہ بننے والے والے اس کو لکھنے رنگ بھرنے والی والی بھروانے یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو حلالہ کرنے والے حلالہ کروانے والے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والے لوگوں پر لانت فرمائی ہے اور آپ نوحہ سے منع فرماتے تھے البتہ اس میں لانت کا ذکر نہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سات